لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی درقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کرانا ہے اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو